خلاف یہ نا ہے بغض آج بیت بختی حب آل بیت نیک بختی ساڈے اہل سنت و جماعت لوگ جیڑا طبقہ یزید نو اچھا سمجھتا ہے یا اس دور دے لوگ نے جڑے دور یزید موجود سی اس دور دے لوگ ان گزشتہ جماعت مبارک بچ حضرت محمد بن حنفیہ سرکار دا اور شریف سنایا سی اور او اونا تو بالکل صحیح سند نال ثابت ہے مینو پہلا شخص جا ہے سی ہو سکتا سند کلام ہوئے لیکن نہیں وہی محمد بن امفی سرکار تو صحیح اس زمانے کے لوگ اہل سنت و جماعت امام سن یزید نو اچھا سمجھنا اپنے اشتہاد شریف اور معلومات کے مطابق سی اس تو بعد سنت با جماعت دے لوگ خصوصاً واقعہ کربلا تو بعد آل سنت و جماعت دے لوگ یزید نو اچھا سمجھنے والے نہیں ہوئی جنا یزید نو برا کہن تو ڈکیا ہے جی میں شاید عبد المغیث حربی بغدادی دا ذکر پچھلے جمع مبارک ہوا ہے اپنی کتاب جس طرح کے تو محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب الرد بیان کیتا ہے نقل کیتا ہے کہ وہ اس واسطے ڈکتے سن کے حضرت معاویہ صحافی نے انہوں برا کہن کا راہ کھلتا ہے لہذا اس واسطے صاحب یہ فرض ہے کوئی نہیں یزید نو برا کہنا فرض کوئی نہیں لیکن حضور دے صحابہ نو پاک کہنا فرض ہے لہذا ایک جڑا کام فرض نہیں وہ اگر ایک وڈا فرض ضائع ہوتا ہے تو یہ کوئی حکمت نہیں کوئی یہ فائدہ نہیں بلکہ ضروری یہ کہ یہ بند کیا جائے وہ جنا ڈکیا بھی جلیر برا نہ آخو حضرت پاک تک نہ جائے وہ سب تبرا اتوں ٹر کے پھر دوجے صحابہ تک ٹر جانے صحابہ تو نبی پاک تک نبی پاک تو جبریل تک جبریل تو خدا تک کھ نہیں رہنا اس واسطے بہتر یہ ہوئی ہے انہوں نے کہا بھائی برا آخو لیکن انہوں نے اپنی جگہ پہ انہوں نے نیت نال اتفاق کوئی نہیں نہیں سمجھ لگی کہ ایک پاسے اگر صحابہ کرام کا تحفظ ہے لیکن دوجے پاسے بھی تو ہے نا کہ اگر یہ بالکل برا کہن تو اصل زبان ڈک لیں تو پھر جہے امام حسین پاک بڑھ گئے ہیں انہوں کی عزمت جہی ہے وہ بھی تو پامال ہو جاتی ہے اثر ہونا لا اور دیگر شاخ گرام حضرت عبداللہ بن زبیر ورگیا کا خلاف اٹھنا وہ بھی تو آخر خدا بھی تو کوئی سبب بنا ہے ہے بھی سی دیا دسنا بھی جی ایسا برائی بیان نہ کریے یہاں پاکوں کا جڑا عمل ہے وہ حیثیت جیڑی ہے عظمت جیڑی ہے اور شری حیثیت جیڑی وہ سامنے نہیں آتی اس واسطے موت راہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں برا آخو جنا برا ہے لیکن صاحب ہے گرام تو صاحب ہے گرام تو زبان بچا کے رکھو ادھر نہ کوئی سنی ایسے کا نام ہے کہ یہ اپنی حداں سے قائم رہتا ہے کپڑا یہ کام ہے حداں کپ جانیا گلوب تو گلوب دین چھوڑ سکتا لا تغلو کی دین تم دین جھڈو نہ ٹپو یہ اللہ پاک کا قرآن ہے سبحان اللہ سمجھ آئیے سبھی ہو کہ نہیں ہوں جہے حضرات سنت و جماعت یزید برا کہن تو ڈک دے برا نہ کہن دی یا ڈکن دی وجہ جہی ہے وہ جناب کے سامنے آ گئی کہ کیوں ڈک دور یہ رکھ لیا تو ہوں گل کہ جہے اچھے کہنے والے سنی تھا اچھے سہن والے سنی وہ اسی دور سن جا جزید کا اپنا دور ہے اس بعد اچھے کہنے والے سننی نہیں یعنی کی مطلب ایک تو ہے بھی تبرے کو ڈاکنا تاکہ صحابہ دے برا بولن کا راہ نکے ایک ہے ان اچھا سمجھنا اچھے سمجھنے والے بعد سننی نہیں ہوئی اچھے سمجھنے والے سننی نہیں ہوئی ایسے ہوں جی سنی ہیں وہ دو طبقے بن گئے سنی دو طبقے بن گیا بعد ایک سنیا آخیا ہے کافر ایک سنیا آخیا بدکار ظالم ہے یہ دو گروہ نے اصا سنیا کا وہ گروہ توجہ جڑا کافر کہنے والا ہے اصا انہوں اس نال ہاں اگر جو بھی نہیں لے کے ضروری تو نہیں کہ ہر سنی کے منہ جو گل نکلے وہ صحیح بھی دوسرے واسطے لازم بھی ہو جائے یہ گل ضروری نہیں انسان خطا ہو جائے ساڈے سنیا دے دو گروہ نے ایک گروہ کی ہے کافریا دوسرا گروہ کی ہے بلکہ ادا ویچن اصا انہوں جواب دیا سمجھو جیڑے کافر نا جیڑے کافر ک ناچیز کی معلومات کے مطابق شریعت دے امام جڑے ہیں چار ان کوئی نہیں بعد دے لوگ متاثرین قسم انہیں حد پہ ٹپی چار امام نے کافر کہن دا قول نہیں کیتا کافر نہیں آخیا یزید نو فاسق برا بدکار جی وہ اس طرح کے لفظ ملتے رہے ہیں کافر آخر دا قول جڑا نا وہ کسی امام تو نا چیز دی معلومات دے مطابق کوئی نہیں باوے انہوں گل منسوخ کر کے کافر کہہ رہی لکھن والے بڑے بڑے بندے نے بڑے بڑے علماء نے لیکن یہ ہے نقل نقل کا مطلب یہ ہے روایت یہ دیکھا جانا روایت صحیح ہے کہ نہیں جب کوئی بندہ کہتا ہے فلاں نے یہ کہا اس لیے حق پڑتا ہے کہ تحقیق کی جائے باقی انہیں آخیا بھی ہے کہ نہیں وڈے تو وا بندہ اس طرح کی گل کر جائے تے سندوں بغیر جڑا نا اس تسلیم نہیں کیتا جاتا اتنے سند کی لوڑ ہوتی مسئلہ شرح کے اصول نے نا ہوں شریعت کہہ دیتا ہے گواہ دو صدیق اکبر جیسے پاک اگر گواہی دے کسی کے بارے جتھے دو دعا شرط نے اتنے صدیق کے اکبر کلے کی گوائی نہیں چل سکتی یہ شرح کے اصول نے یہاں نہیں توڑ لو حضرت خزیمہ چھوٹے درجے کا ساتھی حضور نے انہوں نے فرمایا ہے اس ایک کی گواہی دو برابر ہے ہوں چھوٹے درجے کا صحابی ایک دوائی دے گا تو باقی صحابہ نے بھی قبول کی تھی تو سانوں بھی قبول کرنی پڑنی ہے لیکن وڈے درجے ہون شرح کا اصول نہیں ٹوٹ سکتا گل سمجھ آ گئی کہ نہیں

سب تو وڈے کون شمار ہوتے ہیں صاحب وہ جی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں آ کے نبی باغ نے انہوں نے امین و حال اما اس امت کا امانت دار فرمایا وڈا فیصلہ کرنے والا قاضی کہڑا ہے مولا علی نے کیوں آ کے حضور نے فرمایا اقدال اقوا کو مالی اقوا کو مالی تھوڑا قاضی علی جی۔ وہ جزوی فضیلت فضیلت کلی نہیں مسئلہ وڈا عالم شہر کا فلانا شمار ہونا لیکن زور دوسرے ہون گے زور شکل ہے سورت سیاسی کا مالداری نہیں سمجھ لگی رہی اسی طرح وہ بڑا عالم ہے لیکن اس کو کئی قانون کئی فلموں نے چور دوسرے بڑے ہو جاتے ہیں یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے کلی فضیلت جہی ہے وہ جزوی نال نہیں ٹوٹتی ہوتی سمجھ لگی پہلا انسان پیدائش انسان پہلا پیدا حضرت آدم ہوئے لے کے نبیا کے سرکار سید رو بیان واقع جب ذکر ہوگا نبی سارے آخر کے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جس جی وقت یہ آخا گے بغیر باپ کو کہڑا پیدا ہوا حضرت عیسیٰ پیدا ہوا نفسا جبریل پیدا ہوئے یہ شان ہے انہوں نے لیکن اس شان حضور دی شان کلی وڈی جہی ہے وہ نہیں ختم ہو سکتی سمجھ آ گئی کہ نہیں تو عزیزم ہوں بھاوے نقل کرنے والے بڑے بڑے بڑے امام نے کہنے رہے کہ بھائی فرماندے رہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے کافر گل مشہور ہے بہت گل مشہور ہے علم والا طبقہ علم والا طبقہ جڑا ہے انہوں کے اندر مطالعہ والا طبقہ جڑا ہے انہوں کے اندر یہ گل مشہور ہے کہ جی یزید نو امام احمد بن امبل نے کافر آخیا امام آزم نے توقف فرمایا انہیں چپ کی تھی فرمایا میں ڈکتا نہیں یہ سارے امام آزم ابو حنیفہ والے گل منسوب ہے اور ادھر امام احمد بن بنبل والے منسوب ہے کافر آخیا نہ چیز تاکی جیسی یہ گل بعض اوقات شہرت ایک گل کی ہو جاتی اس شہرت کی بنا پہ بڑے بڑے امام اسی طرح گل کر جاتے ہیں لیکن تحقیق اگر وہ خود کرتے انہوں نے اس لبا مشہور گل اسی طرح اگے چلا لینا یہ ہوں رہتا ہے اور بڑے بڑے کول ہو جاتا ہے بڑے بڑے امام کول ہو جاتا ہے لیکن جس ساڈے کول کئی بار آسان کسی کھاتے چ نہیں ساڈے کول کئی بار ایج ہوا ہے بھی شہرت نال گل جی چلتی پی سی اسی طرح سا بھی بیان کر دیتی تحقیق کی ہے گل ہو نکلی ہے پھر اگلے نے وزاحت کی کہ بھا جی یہ گل ایج نہیں سی ایج ادھر ویکو ہوں زمین گھومتی آسمان گھومتا آسمان گھومتا آسمان چکر کھانا زمین چکر کھانی یہ ہوں مسئلہ اج کل تو آپ شورا جی رکھ لگتا پہلا مشہور سی جی آسمان گھومتا حالانکہ امام اہل سنت نے اور دیگر اما نے تاکیق کی تھی کہ آسمان نہیں گھومتا اور قرآن بھی یہ دس گا وہ سیارے گھومتے ہیں آسمان نہیں گھومتا کلو یجری تھی پالکی کلو یجری قرآن فرما یہ سارے سیارے جڑے وہ چلتے ہیں آسمان بھی چلتا لیکن گل مشہور ہے شیخ سادی شیرازی جیسا بندہ کریما شریف جی۔ اگر چرک کرتر پا کامے بخری انہیں آسمان کے گھومن والی گل جی اسے نقل کر دیتی ہے حالانکہ تارگی کی ہوئی ہے گھومتا نہیں کیوں آپ لوگ فلاسفا کی گل مشہور جو ہوئی کھڑی سی ہوں اسی طرح شہرت کے پیچھے چل کے شہرت کے ہی گل کر دیتی ہے مشہور گل شہرت کے پیچھے گل کر دینا اور ہوتا ہے تحقیق کرنا جدو میں تحقیق کی ان شاء اللہ وہ لذیب گل سونا سہی نکلنی ہے جی میں بیان کا کرنا جدو تحقیق کی کسی امام تو یزید نے کافر کہنے والی گل نہیں لگتی جو جو امام احمد بن حنبل کو لب ہے وہ میں جناب کے اگے انہیں والے رکھا توجہ ہے یزید نو پھر گل بٹھا لو یزید نو کافر کہنا مسئلہ جڑا ہے کسی امام کو بعد والے آلما کسے کو ہے لیکن جڑے شرح کے امام شمار ہوتے ہیں انہوں نے کسی کو نہیں ہاں امام احمد بن حنبل سرکار کو مسئلہ لانت یزید دا یزید دا نام لے کے لانت پوچھا گیا ہے یہ ہے لیکن امام نے لانت یزید دا نام لے کے کرن پسند کیتا ہے نہیں کیتا خود کیتا ہے کہ نہیں کیتا یہ سامنے سب توجہ ہے اتے میں گل کرنا حضرت شیخ عبد ال میں کسی خرچے کا ہی نہیں گل نہیں سمجھ لگی وڈے وڈے بزرگ اپنے بچپنے کا اظہار کر جائیے تمہیں پچھلے جمعے بھی سمجھایا سی اس تو پہلا قسط جی سمجھایا سی کہ تتفل یہ کہتے گل نہیں سمجھ اللہ تعالی نے دے رہے ہیں کسی چھوٹے بڑا مسئلہ کھول دے وڈے چھوٹا نہ کھولے یہ قدرت اپنا بخاند ہے بیماری کتنے آ گئے کوئی نہیں کتنے رکھ سکے حضرت سیدنا شیخ عبد العزیز سے دہلوی رضی اللہ تعالی سسا انہوں نے درد کتیا ورگے ہوئے لیکن انہوں نے ہی کتاباں انہوں نے علم وراثت کی خدمت کردیا کردیا سانو بھی طریقہ کچھ آ گیا وڈے دے ہوندیا چھوٹے کو گل سمجھا دینی یہ سنت الہی ہے یہ دور نہیں سمجھنا یہ بعید نہیں سمجھنا میں پچھے موضوعات دوسرے شہر میں جا کے آیا انہیں بیان کیتا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پتر نے داؤد علیہ السلام باپ نے وہ رسول نے یہ بچے نے جھگڑا آیا ہے سلیمان سلیمان علیہ السلام کو تسلیف کو بعد آیا حضرت داود علیہ السلام وڈے جو سن پہلا ادھر بھی چلے گئے اگر آپ نے فیصلہ کر دیتا باہر نکلے نے حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھا کی فیصلہ پر جی کیا انہوں نے کہا کہ فرمایا نہیں ہے جی اللہ تعالی نے حضرت سلیمان پر جڑے بچے سن انہوں کی تائید کی فرمایا کہ دونیں سارے بارگاہ علم والے سلیمان بھی علم والے دابوت بھی علم والے دو علم والے نے لیکن فہم نہ سلیمان اصا وہ مسئلہ داود نہیں سمجھایا سلیمان نے سمجھایا اور رسول بھی ہے باپ بھی ہے رسول بھی ہے بچے نے آئے پتہ نہیں رسالت اس وقت ملی ہے کہ نہیں اختلاف ہے کہ ہر نبی بچپنے چ رسول نبی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ اختلاف ہے سڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اختلاف ہے کہ آپ جمبر تو پہلا بھی نبی سن لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے تو باقی نبیا کے بارے اختلاف ہے ہاں جی علماء کلام زیادہ یہ چالیاں سالوں کے بعد کسی نے نبوت نبوت تو اس لیے حضرت سلیمان کو بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سمجھا دیتی ہے چھوٹے نو نو سمجھائیے سمجھائیے بڑے نہیں یہ دس میں میں میں بڑے نو دے دیا چھوٹے نو دے دیا میری مرضی کہ یہ غلط ذہن جڑا بنیا کھڑا ہے کہ جی او جی بس وڈا ہی صحیح ہوتا ہے ہر صورت اور وہ خطا ہو ہی نہیں سکتی اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی اجتہادی خطا نفسانی بزرگ نفسانی خطا نہیں کرتے اجتہادی ہو جاتی گل نہیں سمجھ نفسانی خطا ہو رہے اشتہادی ہو رہے یہ وضاحت میں کر آیا اتنے تھے سامنے یہ میں وضاحت نہیں کی تھی. کمالی ہے پورا موضوع لا چڑیا اشتہادی خطا یہ سنیا کا کیتا ہے اللہ ہے جی کو نہیں ہوتی باقی ہر کسی کو اللہ پاک اشتہادی خطا دے بارے آخر ہے اشتہادی خطا کسی کو نہیں ہوتی یہ اللہ دے برابر بنا رہا ہے کسی اللہ دے برابر نبی بھی گل کر گیا ہوں اس تو ویڈی کی مثال دا یہ اللہ کے رسول ہے حضرت دابود علیہ السلام لیکن انہوں کو سوچ وہ خطا ہو گئی اللہ تعالی نے جو فیصلہ پسند سی اونج نہیں ہویا اونج نہیں ہویا پتر کو ہو گیا باپ کو نہیں ہویا پتر کو ہو گیا اللہ کو اللہ نے جو فیصلہ پسند سی باپ کو نہیں ہویا پتر کو جی ہاں اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہوئے کہ میرے پتر کو اللہ نے سمجھا دیا سارے بزرگ بھی فرما ہیں کہ اللہ تعالی بندیا نو آج بھی سکھانے کرتا ہے بنی رکھنی آسان آدمی بھی آخر رب دے بندے باپ جہے انہوں نے ادب بھی تو آپ سکھاؤں نا تیرے میرے ورگے تھوڑے ادب سکھاؤں اگر تھی آخو گے انہوں بھی ادب سیکھن کی لڑ پہ ادب سیکھن کی لڑ نبیا رسولوں بھی پہ جہاں نہ سمجھو کافر اصا یہ آخا کہ ادب سیکھن کی لڑ ان مخلوق تو نہیں پی خالق تو پہنتی ہے خالق کے محتاج وہ کھے نہ رہے وہ کہڑا بندہ وا جا خالق کا محتاج نبی ہوتا ہی چاہ ہے کہ وہ محتاج ہی ہر گل چاہتا رب کا ہوتا ہے سمجھتا ہے وہ اعتقاد رکھتا ہے اور ہر رابری اتوں لینا ہے لہذا یہ آخر یہ ذہن خیال ہونا وہ جی گل یہ کہ نبی ہوئے تو انہوں کو ادب سکھاوے کافر ہونا ادب سکھاؤں گا کون سکھاؤں گا اللہ سکھاؤں گا ادھر رب آ جی کوئی نہیں سکھا کوئی رب نو کوئی نہیں سکھا سکتا باقی اللہ تعالی کو علاوہ جن بھی ہیں ہر کسی نہ کسی پاس سیکھنا پہنتا ہے اور نہیں تو رب ضرور سکھا والا ہے یہ مطلب ہے حضور نے فرمایا ادب نہیں رکھی میرے رب نے مینو ادب سکھایا سونی آدت حضور فرما نے سونی آدت میرے رب نے سکھائی آسان تعدیبی تے فرمایا اللہ تعالی نے ادب سکھا دی مینو اخیر کر چی بڑا سونا ادب توجہ ہے اور میں اگر پہلو ہی ذہن اس سطح سے بڑے ہونا تو سانو بھی گلوں میں گلا کھ کے تو ذہن سازی کی لوڑ نہ پڑے ہوں ذہن اج کل بانی ان اس بلند سطح سے مولویا نے نہیں کوئی عوام کے کتنے آن پائی یہ جی کوئی گل چکر کافر ہو گیا بے مان ہو گیا گستاخ ہو گیا ماریا گیا وہ ڈب مرے گستاخی دور ہوئی ادب رہ گئے اختلاف رکھ لینا ہور گل گستاخ بے ادب بننا ہو گل ہے گستاخ بے ادب آ کے اتنے فتوے لانے شروع کر دیا کہ جائے ان سمجھ ہی کوئی خلا نے ان پک نہ مارے بزرگوں کے بارے آ سمجھا ساریا انہوں نے انہوں نے سد کے سانو بھی لگ رہی ہیں آلہ حضرت بریل بھی بڑے بڑے امام اختلاف کر جاتے ہیں اپنے کتابوں میں بڑے بڑے امام لیکن اگوں کہہ جاتے ہیں فرما نے یہ جو اصا بھی پہ لکھنے ہیں اختلاف پہ کر رہے ہیں فرمایا انہوں کی برکت آ سڈے کچھ بھی ادب بھی قائم رہا علم دا جا تقاضا ہے وہ پورا ہو گیا علم کہتا کہ بس ہر سورت سر سٹی رکھو اگر کسی کو اللہ تعالی نے توفیق بخشی ہے اور وہ جناب علم رکھتا ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق اگر گل کرتا ہے تو اصا اس بے ادب گستاخ شمار نہیں کرنا پاوے وہ گل کسی بڑے بڑے امام کے خلاف بھی جانی ہوگی آواز نہ کرے سڈیا عقیدے دیا کتاباں نے آ ویکو میرے سامنے عقیدے دیا کتاباں کا مجموعہ پیا اس لکھا ہے کہ امام تہاوی جیسے امام تہاوی جیسے امام العقیدت تہاویہ جیڑا کہ امام امام ابو حنیفہ امام محمد امام ابو یوسف امام محمد ساڑھے تین امام بلکہ انہوں نے جن بھی ہیں منع والے اس وقت سارے امام کا عقیدہ کٹھا کر کے امام تہاوی نے لکھا ہے انہوں کہتے ہیں عقیدہ تہاویہ ہے جی عقیدہ تحاوی اس کے اندر لکھا ہے کہ اصا سنی حضرات جہاں ساری نشانی ہے اصا اپنے سلف سال کا ادب کرنے بولو بولو بولو گیتا میں آیا لگی کل زنا ہو گیا حضور نے پتھر مرائے میں اصا ان پاکوں کا ذکر جدو وہ امام نے امامت کے مقام سے آئے سڈے راہ رہنما بنے نے اصا ان کا پیڑا ذکر نہیں کرنا بولو پیڑا ذکر یہ کتوں کھڈیا ہے قرآن ہوئی ہے حدیث ہوئی ہے حضور نے فرمایا کر تم اصحابی فام سے پو جب میرے صحابہ کا ذکر کرو رک جاؤ وہ کی مطلب ہے پیڑے تو رکو یہ بھی چلے ہی نہ کرے مطلب یہ آپ جب تھی میرے صحابہ کا ذکر کرو بچوں کوئی پیڑی گل بچ نہ کرے چنگا ذکر انہوں کا کرتے رہو ہوں حضور سرکار نے جو فرمایا اسے پہ عمل کردیا سڈے سنیا نے مذہب بنایا کہ جی صحابہ امام سن سارے اصا ان کا ذکر خیر ہی کرنا بھڑا نہیں کرنا کیوں اللہ تعالیٰ انہوں نے گنا بخشے کل بہاد اللہ حسنا سارا جنت کا وعدہ کیتا ہے ہوں انہوں نے پچھوں چل بلدی نتر ہم بے احسان جی نبی دی شریعت دے چل کے انہوں نے اتباع کرنے والے نے اصا انہوں کا بھی بھڑا ذکر نہیں کرنا بھاوے وہ حدیث والے نے بھاوے وہ فقہ والے نے بھاوے علم کلام والے نے اصا سارا سونے دل خدمات کو ہے خدمات کا اصا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے صدقے سارے تک دین پہنچ لیا اور بہت بڑی بربختی ہے کہ جتوں دین بندہ لوگ زبان درازی شروع ہو جائے اختلاف رکھنا اور بات ہے او گل گول لال سمجھو اختلاف رکھنا اور بات ہے لیکن سلف سال ہی کو بکواس کر یہ سنی ہوگا کام نہیں بولو یہ سنیوں ہوگا کام نہیں ہے کیوں خیر ادھر آئی ہے ادھر خیر اتا نہیں گئی ادھر خیر ادھر آئی انہوں کا احسان محسن کے احسان کو یاد رکھنا یہ ہر عقل والے کا فرض بنتا ہے گل سمجھنا شیخ عبد العزیز محدث دہلوی آپ نے فتوا عزیزی شریف کے اندر کلام فرمائی یزید کے متعلق ان تو پہلو جو میرے پڑھنے چیا ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فتح اکبر کے اندر کلام فرمائی انہوں تو بھی پہلا انہوں تو پہلا امام ابن حمام نے المساجرہ وچ کلام فرمائی اے المساجرہ عقیدے کی کتاب آپ دی سبحان اللہ وقت امام ابن حمام دا کلام ہے وقت الفی اقفار یزید ابن ہی فقیلا نام وکیلا لا لم یثبت لنا عنه تلك الاسباب الموجبه وحقیقت الامر التوقف فيه ورجع امره الى الله سبحانه سبحان یہ فرمایا کہ یزید دے کافر قرار دینے چ اختلاف ہے کئی فرما نے ہاں کئی فرما نے نہیں اس واسطے کہ سانو کو اسباب تکفیر دے موجب لبے نہیں لہذا حقیقت عمل توقف ہی نہیں ہے چپ کر رہو چپ کر رہو لیکن اس کو پشا یہ نہیں لب سکیا بھائی ایک چار امام کسی کا قول ہے نا چیز کی سمجھ مطالعہ یہ کہہ ہے بھائی چار امام کسی کا ایک قول نہیں بعد کسی اختلاف کیتا ہوں ابن حمام تک گل پہنچ گئی ابن حمام جڑے نے وہ ہے نویں صدی دے امام ابن حمام محقق کل الطلاق صاحب فتح القدیر شرح ہدایہ وہ نویں سدی یزید کافر آخر گل میں پیا کرنا بھی چار امام تے چار امام جڑے نے وہ تیسری سدی جڑی ہے نا تیسری سدی بس تیسری سدی ہجری تک چار امام اس کو پچھا پچھا تیسری سدی بعد امام کوئی نہیں یعنی اس طرح کا امام اعظم بھی پہلو نے امام مالک بھی پہلو نے امام شافی بھی پہلو نے امام احمد بھی پہلو نے سارے امام پہلو امام ابن حمام نے اگو یہ ذکر خیر نہیں فرمایا کہ ایک کفر جڑا کفر اختلاف کیتا ہے کافر قرار دین کہ کنہ کا اختلاف کدو شروع ہوا ہے چار امام امام اعظم ابو حنیفہ دی تے کوئی نس اس مسئلے وچ نہیں ہے یعنی انہوں تو کوئی یہو جی کلام نہیں لگتی امام اعظم تو کون آخر بھائی یزید کافر ہے چپ رو نہ رو کیتا ہے کہ نہیں آپ دیا عقیدے دیا کتاباں ناچیر کے کول موجود ہیں جہیا عقیدے دی اصل شمار ہوتی وہ امام اعظم دے دس رسالے نے اکبر بھی موجود موجود ہے ہے سمجھ لگی کل شرا سکے اپنا اکبر آخیا آ ہے بال دستی بال دن فرتے اب سب جہی وہ میرے کو آپ نے جڑے وسایا شریف نے وہ بھی کول نے رسالے ہر طرح کے ہیں ناشیل نے سارے کا مطالعہ کیا انہوں نے یزید کے بارے کوئی گل نہیں توجہ ہے امام مالک رحمہ اللہ آپ تو یزید کے کافر کہن نہ کہن دی کوئی گل ناشیل نہیں لگی امام شافی سرکار کو کوئی نہیں لگی میرے کو عقیدے دیا کتاباں بھی تقریباً سارے مذہب دیا نے کوئی مذہب ایسا نہیں جی عقیدے کی کتاب میرے کو نہ ہو ایک نہیں پھر کئی فکا دیا بھی سارا کوئی ایسی فکا نہیں جی میرے کو نہ ہو سب کی فکا فکا تاریخ بھی تقریباً میرے کو شاید ہی کوئی تاریخ ہوگی جی میرے کو نہ ہو جیڑی اصل ماخذ تاریخ نے مڈ جتوں سارے لے ہیں وہ ساری امام شافی سرکار کو بھی ان کی گل ہاں امام احمد بن حنبل سرکار نے یزید کے مسئلے سے گلا کی وہ جو گلا کی میں وہ تے سامنے رکھا ذرا روک نہ کرو سبحان اللہ پھر میں شیخ عبد العزیز سرکار والا ہاں دا کہ آپ نے کی فرمایا وقت یار پچھو چلے بھی دیر نال اگوں کے سیاسا روڈا کا بند ہو جاتی ہے کلو کھلو کے اک جائی کریں کر کے دیر ہو گئی اچھا اچھا توجہ سنگیو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو جیڑیاں کتاب کر گزرے ایسا جیڑیاں روایت امام احمد کو آئی ہیں وہ ہیں مختلف کوئی واضح ہے کوئی روایت ایسی نہیں جہد آپ نے کافر آخیا ہو اگر کسی دے کلام تو کوئی اشارہ لبے اشارہ لبے اشارہ ہوں کافر کہن دا تو کسے نے اگر اشارے بطور سمجھا ہوئے تے اور گل لیا جیڑیاں عبارت جیڑے کلام روایت امام صاحب دیا امام احمد دیا یزید بارے ہیں نا چیز نو تو کوئی اشارہ بھی کافر کہن دا نہیں لبدا صرف برا پدکار فاسق ظالم یہ وہ یہ کہن دا سارا کچھ لبدا ہے کافر کہن دا اشارہ نہ چیز لبدا جنہوں کوئی اشارہ لبا ہے میں سمجھنا کہ امام صاحب نے کلام اگر غور کر تو اشارہ بھی دور ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرا کلام جہاں انہوں سارا لڑایا جائے نا تو پھر یہ ہوئی ہے کہ کافر نہیں صرف بدکار امام صاحب کہتے ہیں میں امام احمد بن حمبل کا کلام رکھنے لگا یہ امام احمد بن حمبل کے مذہب کی کتاب ہے سب تو پہلا امام احمد بن حمبل سرکار کا مذہب جہا ہے نا وہ کٹھا کر کے لکھن والا جہا بندہ ہے وہ کتاب میرے ہاتھ چ وہ مشہور ہیں امام ابو بکر خلال حنبلی امام احمد بن حنبل سرکار دے امام احمد بن حنبل سرکار دے بھائی میرا خیال نہ کر توجہ ذرا امام ابو بکر خلال جامع مذہب مذہب حملی نو سب تو پہلا اکٹھے کرنا ادھر ادھر کھلریا سی یہ کٹھا کر کے کتاب امام احمد دیا بنائی یہاں کی وفات شریف ہے تین سو گیارہ ہجری کدو پہلی روایت یہاں تو سنا لگا جو ہے

فإن فإن الذي تكلم به رجل لا باس به وأنا صائم إلى قلبك فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رعن المؤمن كقتله وقال خير الناس قلبي ثم الذين يلونه وقد صار يزيد فيهم وقال من لعنته أو سبقته فاجعلها له رحمة فأرى الإمساك أحب إليه یہ کتاب سننا امام ابو بکر خلال دی جلد پہلی صفحہ نمبر چار سو بارہ روایت نمبر اٹھ سو چھتالی اٹھ سو چھتالی اس کو پہلا ایک روایت ہو رہے اٹھ سو پینتالی دکھتے وہ ہے سال تو احمد حدثنا محنا قال سال تو احمد ان یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان قال هو فعل بالمدینة ما فعل قلت وما فعل قال قتل بالمدینة من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعل قلت وما فعل قال اللہ بہا قلت فیذکر عن الحدیث قال لا يذکر عن الحدیث ولا ينبغی لأحد ان يكتب عن الحدیث قلت لأحمد من كان معه من المدينة حين فعل ما فعل قال آل الشام قلت له آل مصر قال لا إنما كان آل مصر معهم في أمر عثمان رحمه الله تعالى یہ دو روایت اس کتاب کے اندر ہیں توجہ ہے دو روایت ایک روایت اس کے اندر یہ ہے امام محنہ شامی محنا شامی امام احمد کے ساتھی نے شگرد نے آپ فرماتے ہیں میں یزید کے بارے امام احمد تو پوچھا آپ نے فرمایا تین پتہ نہیں یہ وہی بندہ ہے جنہیں مدینے والے کی کچھ کیا تین پتا سارا سارا فال ہے پھر مدینہ تما فال مدینے شریف والے ظلم جاتیاں کی تھی کل تو وما فال

مدینے لٹ مصرف مدی نٹ مسلم فوج دا دا دا اپنے دستے وڈیرا بنا کے انہوں آخیا دن تیرے آستے مدینہ جائز آ جو مرضی کرے مدینے نال کر لو یہ آخیا لٹوایا یہ پھر فوج نے جو لٹ مار کی مدینے دا کوئی خاری سرما نہیں جہا انہوں کی نہ کی ہوئے اس حد تک یہ ظلم کیتا ہے امام احمد تو صحیح سنت نہ رسا دیتے یہ مطلب یہ نکلا کہ یزید نے واقعی مدینے شریف نال کوئی بہت ہی کمیلگی اور غلط کیتا ہے توجہ ہے میں پوچھا اب شکرد کہتے ہیں میں پوچھا حضور وہ روایت لینی چاہیے حدیث اگر یزید بیان کرے جی امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لینے نے ان پھر راوی بنا کے وہ کو حدیث لینی چاہیے بھی یزید نے روایت جی کی حدیث آپ نے فرما لاجت کروان حدیث وہ کوئی حدیث رسول اللہ کے بیان کرے نہیں لینی چاہیے توجہ ہے کوئی حدیث حضور دے بیان کرے تو لینی لاجت کروانا حدیث حدیث ہوگی تو نہیں لینی چاہیے یہ نہیں آخنا چاہیے کہ یزید نے کہا مجھے باپ نے روایت کیا اور باپ نے کہا کہ مجھے رسول نے فرمایا ہے فرمایا امام احمد نے یزید اگر حدیث بیان کرے کوئی وہی حدیث بھی حیثیت نہیں کیونکہ ایڈا ظالم بندہ ہے لہذا انہیں جھوٹ بھی پتہ نہیں کی کچھ بولے ہونے نے لہذا وہ ایسا اعتماد نہیں کر سکتے فاشق جہاں ہوتا ہے وہ روایت سے اعتماد نہیں ہوتا فاسق دی روایت دے اعتماد وہ فاسق بندہ سی فرمایا لاجپت کو دیس کا دیس کوئی حدیث کی ہوتی حیثیت نہیں توجہ نہیں فرمائی اور جہاں روایت کرنے والا حدیث میں ہوتا ہے وہ واسطے ضروری ہوتا ہے وہ نیک ہوے سالے بندہ ہو توجہ نہیں فرمائی کم از کم جھوٹ تو بچتا ہوئے دوسرے فسک تو بعد جھوٹ تو بچتا ہوئے فسک تو بچے جھوٹ تو بھی بچے تے وہ فاسق سے فرمایا کا بھی روایت ہے اور اتوں پتا لگا کہ ہر ایک دن روایت رسول یزید دے منہ نہیں لے سکتے جڑے اپنے دور دے بھی سردار یا بھی برا ہونا پھر دین لینا

فسق کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیثیں لی جائے معلوم ہو یا ہر کسی کو دین نہیں لے دین نیکا کو لے کرنے والے کو نہ دیکھو بات یہ پتا ہے کہ اس کی بات ہے یہ روایت کی بات نہیں ہے یہ بات ہے اگر کوئی گل آپ لو حکمت کے پیمانے پر پوری ہو رہی ہو تو پھر گل دیکھو ریا حدیث دین دین نقل ہے یہ عقل نہیں چلتا یہ نقل ہے جی میں دین آئے اسی طرح لینا ہر ایک کو نہ لو ہر ایک کو نہ لو فاسق کو نہ لو اشارہ کافی ہے حیران ہونا نہ لو لوگ پٹی ورگی کوئی آخر شرط نے اور خدا ہے بندیا ایک گل میرے یاد آ گئی ہے عبد الزیف شیخ عبد الرزیف ہر انہاں کتاب جب لکھی یزید دی فضیلت تھے تے اس وقت دا خلیفہ آیا انہیں آخیا میں سنیا تو کتاب لکھی یزید دے حق انہیں آخیا ہاں میں لکھی ہے مگر تے واسطے انہیں آخیا تے واسطے کا کی مطلب انہیں آخیا تچایا میں آخیا میرے کہ بچایا بچایا اس طرح جہے یزید کام کرتا سی وہ کرنا کرنا جی ہوں یزید بھی جائز ہے چپ کر کے بڑی گل نہیں ہاں یزید کے الزام ہے نا نا یزید سے جرم چنا نے جی انہوں یا اس کے کھاتا ہوئے تو پھر شرم شرم آنی آنی چاہیے اتوں دین لے لیا چاہیے امام احمد کا فتوا جا نہیں بھی بنتا وہ تو بنا کر سنا ہی رکھنا ہے یہ گل چھپا لینی یہ نہ دسنی کہ امام احمد فرماتے ہیں لا یوگ کرو حدیث جلیل حدیث آخ میں نے فلاں میرے ابے میں نے آخیا میں رسول تو سنیا اصا یزید کی حدیث مننی آگے سمجھ کے نہیں فرمایا والا یہ مطلب یہ حد نہیں تو لہن والی حدیث لکھے بولے تو حدیث لکھے یزید ورگے کو حدیث لکھے فرمایا حق بنتا ہی نہیں یزید ورگے دے کو حدیث لکھے حق بنتا ہی نہیں یزید ورگے ورگے دے کو حدیث لکھے حق بنتا ہی نہیں ہر کہڑے کہڑے اسلام پڑھاؤ والے بیٹھے نے اسلام پڑھاؤ والے اسلام پڑھاؤ والے کم یزید دی اسلام پڑھاؤ والے کم یزید دی اسلام پڑھاؤ والے اسلام بنا کم یزینی چاہیے اگو آخی میں جی- لینا میں اسلام پایا وہ بد بخت پڑھنا اسلام پڑھنا کو اسلام جی گندے پلیت برتن نہیں لے سکتا اسلام کسی گندے کو

توجہ دوسری روایت دوسری روایت یہ ہے ابو طالب طالب اکبری ابو یہ ابو طالب کون ہے احمد بن حمید مشکانی شکارا پر روایت وہ فرماند نے آپ کے شگرد نے احمد بن حمید مشکانی آپ کے شگرد نے انہیں عرض کی کہ سونے جیڑا بندہ آ کے لال اللہ اور یزید ابن معاویہ یزید سے لال ہو اللہ سے آپ نے فرمایا نا لا تکلم فی آلا یہ نہ بول کل تو ماں کپور میں ارد کی تھی کی فرما دے جی کہ جیڑا بندہ لانت کرتا ہے وہ بھی بڑا کوئی اپنا تگڑا بندہ ہے اور لانت یزید دا نام لے کے کرنے والے حضرت حسن بسری سن حجاج نو بھی لانت کرتے سن یزید نو بھی لانت کرتے سن مولا علی کے خلیفے سن کون سن حسن بسری سرکار مولا علی دے خلیفے دے پیر آپ نام لے کے یزید حجاج کا نام لے کے لان کرتے سن امام احمد فرماندے نے امام احمد فرماندے نے جدو شگرد نے عرض کی تھی کہ حضور بندہ ایک ہے جڑا وہ لان کرتا ہے تے جناب فرماؤ میں تھی گل وال جا گا کیونکہ تصا امام جی سڈے تے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا لان مومن کا قتل مومن نو لانت کرنا ایویں جی انہوں قتل کرنا یعنی جا قتل کا جرم ہے ایڈا مومن نو لانت کرن دا گناہ وقال خیر الناس قرنی حضور نے فرمایا میرا بہترین دور ہے ثم الذين يلونهم پھر وہ نہ میرے بعد آنے سے وقد صار يزيد فيهم وقد صار يزيد فيهم تے اے تابعین سی یزید صحابہ تو بعد والے دور دے لوکاں وچ ہویا امام احمد نے فرمایا اور حضور نے فرمایا من لعن تو ہوا اور سبق تو ہوں فج لہو رحما حضور نے فرمایا یا اللہ کریمہ جنہوں میں لانت کرا جنہوں میں تو برا بولا بد دعا دیا اے اللہ وہ واسطے رحمت کر دیا حضور نے فرمایا یا اللہ جنہوں میں لانت کرا اور اگلا مستحق نہ ہو بشرط کیونکہ حضور نے تو یہودیوں واسطے بھی لانت کی تھی یا اللہ گریبا اگر کوئی لانت کا مستحق نہیں میں محمد اسے جان کے لانت کر بیٹھا تو بدعا منہ چ نکل گئی تو یا اللہ گریبا کی کری فج لہو رحمت وہ میرے لفظ سخت وہ بارے نکل جان وہ رحمت بنا دیا جو حقدار نہیں تو واسطے رحمت بنا دیں یہ بھی ایک موضوع ہے یہ خود ایک موضوع ہے کہ حضور سرکار کا منہ شریف کیڑے کیڑے مسلمان مومنا دے خلاف کوئی اس طرح سے لفظ سخت نکلے نے نہیں سمجھ لگی اور پھر انہوں واسطے رحمت بن گئے نے اس دعا دے یہ خود ایک علیحدہ موضوع بار سورت فارل انسان صاحب بھائی لیا امام احمد نے فرمایا میں چپ رہنا چنگی سمجھنا لانت نہ ہی کر کیوں ہوں اس روایت نے صاف دسیا کہ امام احمد نے انہوں مومن پچھلی روایت دس دی ہے کہ ظالم فاسے کے حدیث بھی ذکر نہیں کرن دے ہاں، حدیث دے راویاں چاپ انہوں شمار کرتے ہی نہیں یہ روایت پہ دس دیے کہ آپ مومن سمجھتے نہیں کافر نہیں سمجھتے اور لانت تو بھی ڈاک نے فرمایا میں یہ سمجھنا نہ کرنے بہتر ہے کی مطلب کہ جی کرے گا گناہ نہیں تو جی نہ کرے گا تے چنگا ہے خدا کا ذکر کرنا یزید تلن کر کے خدا کا قرب حاصل تھوڑا کرنا ہے کوئی مقام تھوڑا لینا ہے جیڑی شاید لانت کرنی ہے یزید اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لا نبی پاک کا درود پڑھ لا کوئی تھوڑا کام کر لیا شاید مقصد امام احمد بن امبر نے لانت جائز سمجھا ہے لیکن نہ کرنے کو بہتر سمجھا ہے اس واسطے کہ اس کام کی بجائے اگر دین والے کام ہو مشہور بندہ رہے تو وہ چنگا ہے کوئی ویسا نہ تصا دین چ رکھنا وقت موکے اگلے جمعے ان شاء اللہ زندگی رہی تھے یہ تصا دین چ رکھنا کی کہ امام احمد تو دو روایت سامنے آ گئی ہیں دو روایت ایک نے بدکار اس درجے کا ثابت کیتا ہے کہ انہیں تو روایت بھی لینی درست کی خیر ہوئے وہ بھی ہاں کی ہوا جی میری گل تو پوری ہو گئی تمیز سکو سے جس میں میں آخا اٹھو اس لیے اٹھو یہ بھی ہوا یہ کالے میرے پھر آئے گا توجہ اصول ہوتے ہیں میں کئی بار کئی تھاوا سے کمزوری دیکھی میں آخری جملے تو پہنچتا تو اٹھن لگ پہ سمجھ جاتے ہیں مکن والی مکن والی ہے نا مکی تو نہیں ہوتی تو حل کا کرنا ہے دو روایت ذہن چ رکھ لو امام احمد تو دو روایت آ گئی نے ایک نے آخیا بدکار فاسق ظالم مدینے والے آ سلور دے یار کیتا ہے اگوں اس درجے کا بندہ ہے بدکار کہ کے حدیث ہی نہیں لینی چاہیے یہ امام احمد نے ایک روایت دوسری یہ فرمایا کہ لانت نہ ہی کرنا چنگا ہے آپ نے مومنا شمار کیتا ہے مومنا شمار کیتا ہے

یزید تابعین اچ کی مطلب کہ تابعین اچ یعنی حضور دے صحابہ نو ویکھن والے طبقے وچ شامل ہیں لیکن ہے بدکار کہ اس ضرور بات ہے کچھ حضور دے صحابہ نو ویکھن والے سارے نیک تھوڑے ہوندے ہیں یہ شرف اور عزت جڑی سی نا وہ ہے حضور دے صحابہ نو حضور نو ویکھن والے جڑے نے وہ باپ اس آخرے نے انہاں نال واضح توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ بدکار بھی بھی بھی بھی بھی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں نیکوکار نے نے امام امام ولی فاجر احمد یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی یہ یہ سمجھے کہ امام احمد کہنا چاہتے ہیں تابے ہو گیا تو امام بن گیا تابعین تو سارے بلی ہیں نہ یہ غلط بات ہے یہ سمجھنا کہ تابعین سارے بلی ہیں یہ غلط ہے تابعین مومن ہونا ضروری ہے تابی کافر نہیں ہو سکتا لیکن بدکار ہو سکتا ہے امام احمد نے یہ فرمایا ہے کہ وہ یزید جڑا ہے اس طبقے میں شامل ہے جس طبقے نے حضور اللہ صاحب کی زیارت کی تھی لیکن اگو نارے بھی فرما دیتا ہے کہ ہے بدکار یار ظالم آ ظلم کیتا سو مدینے والے حضور دارہ لہٰذا لانت جی کوئی کرے تو میں ڈاکٹر نہیں تے خوش کرتا بھی نہیں تے نہ میں یہ افضل کام سمجھنا چنگا کام یہ لانت کرنے کی بجائے کی کرو اللہ کا ذکر کر لو درو شریف پڑھ لو اور کوئی اپنا کام کر لو ادھر دل ضرور ہونا ہے یہ امام محمد دیا دو روایت آ گئی باقی دیا اگلے جمع آخ نماز دو ہی نے روایت پیش کرے حدیث پیش کرے آخ نماز دو ہی نے تے سمجھ لے یا اے اے سمجھی غلط کھڑا ہے یا روایت ہی غلط تھی ہے یا اے سمجھی غلط کھڑا ہے ورنا نماز پنجی نے کیوں سارے مسلمانوں کا عقیدہ اے ہوئی ہے تے مسلمانوں دے عقیدے دے خلاف کوئی آیت آوے آیت اگر کوئی پیش کرے گا اسی آکھاں گے تیری غلط فہمی ہے تو غلط پیا سمجھنا ہے توبہ کرنی تے کفر پہنچ گیا ہے اگر کوئی روایت پیش کرے گا اصا آخان گے روایت غلطی ہو سکتی ہے تیرے وچ غلطی ہو سکتی ہے مسلمانوں دے عقیدے وچ غلطی نہیں ہو سکتی ہوں ایتھے ویخ تیرے سامنے گل حدیث دے حوالے نال پیا کرنا